ابو احوس نے بن حرب سے اور انہوں نے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا آپ کی نماز طوالت میں متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین